میں ہر علاقے کے مزاج تو واقف ہوں اتنے جا کے میں انہوں کے مزاج کے مطابق شاہ صاحب کے برابر کے سہیل سینا گریبان ریچنا رسا پا کے پایا ورنہ میں کچھ دنوں تو کافی امینا چھاتی بہت خراب ہے اتوں روزانہ جلسہ ہوتا ہے ساری رات جاگرن کرنا ہے گو میں ایک جلسہ ہوں کر کے جناب دے حاضر ہو ہیں اور عجیب اللہ پاک نے اس جلسے کے اندر نے بخشیا ناچیز کا کتاب سن کے ایک مولانا صاحب سن وہ دے سن دربار والوں کے خلاف ہوتے ہیں میں مولانا نواز صاحب کے مدرسے چارو ہو کے گڈی بہن لگا انہوں نے مینو آ کے فرمایا کہ میں فلاں فرقے کا سا تیرا ہوں کتاب سن کے میں ہوں توبہ کر گیا اگلے دن اسی فرقے نے پوری ایک جماعت توبہ کی تھی جماعت علماء دی اس فرقے کے پورے جماعت علماء دی جماعت خاندانی علماء چنگے جڑے نے سرگوتے دے اور اپنے پھر خاندان دے دوسرے دوسرے میری فون گل کرائی انہیں شکریہ ادا کیا و کرم نال سڈے بیان نو سن کے مومن تو مومن کافر بھی تصدیق کرنے کو بغیر نہ رہ سکتے ہاں جی ایسا ارد نفیڑ لینے اللہ کے فضل کیوں نہ ایسا خوف نال بولنا نہ لالچ نال بولنا اور دیکھو اس تکلیف نال میں قسم خدا میں اگلے دن بیٹھا تھا سنگی کہہ رہے سن میرے کسی نو کہتے ایمان نال دسو دو دو لاکھ روپیہ منگے تو یہ لبنا جلسے کا کہ نہیں میں آخیا لبنا یہ لوگوں سدنا یہ پھر ویگ لو دو دو لاکھ کی بجائے کئی بار کرایہ بھی پلے لا کے آ میرے غریب ساتھی سو سو دو دو سو دین لگے میں واپس کر دینا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میرا ایک موضوع ہے ہوں جا کے کسی جگہ پہ لاوا گا بہت طویل موضوع ہے لمبا موضوع ہے وہ عنوان ہے وادی مکہ میں حضرت ابراہیم خلیل کی آمد پہلی مرتبہ ان شاء اللہ اور عزیز انہوں شروع بس اپنے ذوق کے امداد بیان کرا گا ایک گل سنا دینا بخاری مسلم دے والے بخاری شریف اور مسلم شریف دے والے ایک بچہ اللہ تعالی نے ہیرے ہیرا بھی ہیرا بھی کسی کام کا نہیں ہیرے تو ہی والا بچہ اللہ آخری عمر بڑے پہ چتا کرے سنگیو ارشاد ہوئے جا جا یہ موت کے منہ چھٹیا تینو ہلاکت کا منہ چھپیا میں تینوں کہنا وہ اپنی بیوی پھڑے اپنا بچہ پھڑے اکل آ رہی ہے سوسائٹی رکھے نو اکل کہہ رہی ہے سوسائٹی رکھ عشق کہنا ہے وہ تو امر آ گیا انہیں حکم کیتا ہے آخری عمر چ میں دتا ہے ہیرے ورگا پتر ہے میں دیکھنا چاہنا تین اس پتر بھی آ کہ میرے امر بھی کہڑی شاید ود سمجھنا حکم آیا جا وادی وادی مکہ ہے چلو رکھ کے عجیب گل ہاں؟ اچھا رکھو اتنے اور چڈیا نہ پانی نہ کھا نہ آدمی کی خوراک کی لبنی ہے جیسے جانور بھی نہیں چڈ دو چڈیا ہوں ادھر امر سخت سی کہ تشان نہیں وہ آپ نے چڈیا تو منہ شریف گا ہوں گھر دے جنگل پیا مان نہ کچھ لبے پہاڑ سکے سڑے تھے کشمیر دے پہاڑ دے ہرے پہاڑ نے مکے مدینے دے پہاڑ سڑے نے تو اتے سلکے جا اس پاک رب العالمین دے عاشقاں دے علاقے سڑے ہی ہوتے ہیں قربان جاوا جنہاں کھاوا بیٹا عظیم و مائی تے عظیم جنہیں اسماعیل جیسا پتر جمیا ہوئے خلیل ابراہیم کی گھر والی ہوئے انہوں کا ایمان کا کی حال ہو سی انہوں نے اگو آخیا جدو نہ دیکھا نا بھی یہ پیشہ پٹ کے ویکد ہی نہیں پترا نہیں کیا ویکد میں تو میں رہی میں پوچھنی ہوں کہ آسرے سے چل چلے وہ جواب دن کی بجائے اگاں لگے جاندے ہیں انہوں سمجھ آ گئی کی آخر آخر زندگی دے ساتھی سن سابقہ دور سارا ویکھی کھڑے سن کہ اگر اگر اینا سخت پابند ہو سکتا ہے تو صرف ایک دا ہو سکتا ہے جڑا یہ پچھان ہی نہیں انہاں آخیا رب سونے امر کیتا ہے وہ حکم میں چھڑ چلے ہو آپ نے سر مبارک ہلایا ہاں بی بی فرما دیے پھر جاؤ موجا کرو سانو پروائی جی وہ امر پہ سڑ چلے سانو کسی کی لوڑ نہیں سدکے جا وہ آسرے دے چڈن آسرے دے چڈن دی برکت وے جتھے انسان کی خوراک نہیں سی لبھی پانی نہیں سی لبھتا اتے قدرت والے کی بندوبست کیتا کہ لو ہوں اسباب اسما رہن دے ہوں میں خود سنبھالاں گا ایسا عجیب سنبھالاں گا کہ خوراک نے خوراک نہیں یہاں نے پانی میں ایسی طاقت رکھ لیا گا جی خوراک نہیں وہ پانی زم لگتا سی دم پانی طاقت رب رکھی اور کائنات پیتی ہے کہ جیڑی خوراک اور خوراک بہت ہے پانی جی پیو دوائی کے ارادے لب ہے ایماندار دس اللہ نے پانی خوراک دوائیاں تو بھی وقت بنا دیتا ہے کیوں تاکہ میرا یار میرے آسرے دے تو وہی گھر والی میرے آسرے دے جو رہے تے اپنے آسرے دے رہن والے نو میں ایویں نوازنا یار ایسا کی ہاں نبیاں دے بارے ہاں سا وہ ہلاکتوں دے منہ وچ رکھن اساں جگ جہان بیٹھ کے دنیا کے وچ بیٹھ کے بھی وہ آسرا نہیں کر سکتے سمجھ آئیے جی؟ خیر میں اس وقت جناب کے سامنے آیا تو مبارک میں بولنا اس پڑی چاہتا میں تقریر نہیں کرنی صرف گفتگو انداز دو گلا سمجھا کے اجازت چاہوں گا میرے سے ناراض بھی نہ ہوا جی میری مشکل یا بندہ ناراضگی کا حق بنتا ہے کہ یار ایسا چیر بایا سو اس لیے تو ابھی بیٹھے انتظار آیا لے اتو خطاب بھی نہیں کرتا میں طبیعت کی وجہ خطاب نہیں کر سکتا سمجھ آئی کہ نہیں لیکن گلا اگر تسا سفر میں قدر شناس ہوئے تو دان دو گے سجڑوں میں یہ دسنا چاہنا کہ سیاسی اختلاف اعتقادی اختلاف یہ بڑی آ سکنا چاہتا اسلام سڈا سید لمبیا سڈا قرآن سانو لڑائی جھگڑے کے اختلاف کو بڑا بچا گیا گزرا گھر ہو ایک مٹھ ہو کے رہے تو جاتا ہے مسلا گھر اختلاف آئے تو یاد رکھنا مل جائے اللہ تعالی قرآن مجید فرما ہے فرما والا تنا مسلمانوں آپس میں چہرہ نہ کرے جھگڑا نہ کرے ورنہ ہو گا کہ تفشلو پہلے ہی گل اللہ فرما دس دل ہو جاؤ لڑائیاں جھگڑے آپس کے خلاف پاٹن تفریح تقسیم نوبت کی پہ بزدلی آ جاتی وہ گل مشہور ہے ایک ایک دو یار جس میں وکرے ہوا گے ہر ایک نو ہر ایک نو بزدلی آنی ہے کہ یار کی بڑے گا ایک مٹھ رہو گے تو فرمایا تر ضرورت رہی تر دلیری رہنی دوسرا پربن ہے تو لاوا بھی فکو وہ تھی ہوائی ہوتے جانی جی دوسرا جھگڑا کیا تو ہائی ہو جی جگڑا لوٹ سکتا اختلاف عقیدے کا ہو بڑی بڑی ویڈیو عقیدے کا اختلاف بڑی بڑی سیاسی اختلاف ہوئے سیاسی اختلاف تو حکومت نہ کر تو حقدار نہیں میں افغان جی وہ یہ ہو لڑائی شروع ہو جائے یہ لڑائی شروع ہو جاتی کیونکہ جس ویسے آخر تو حقدار نہیں تو زیادہ میں تو فلان ہے اگلے کو گسا چ لگنا سیاسی اختلاف اختشار یعنی اس وقت یہ آخر کہ تقدار نہیں میں حکومت کا حقدار ہوں تالے یعنی میں حکومت کا اختلاف ہوئے گا تو لڑائی ہو جائے گی انہیں آخر کون ہٹا دیا اپنی حکومت قائم نشا نشہ ہوگا حکومت کا نشا ہوتا یہ پھر لڑائی بن جائے گی عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے وہ عقیدہ تو جگمی ہے فلانا گمراہ ہے جگمی اس لڑائی بن جانی انہیں آخر تو جنتی کلو ہے ڈر لڑائی بن جائے اسلام نے اجازت نہ عقیدے کے اختلاف کی دیتی نہ سیاسی اختلاف کی دیتی عقیدے میں اسلام صرف اہل سنت و جماعت اہل سنت و جماعت کو علاوہ اسلام دوسرے کھچ چو کے دلیل ڈرا تمکا طاقت دے جین کا شکنجا کس کس کے تو مجبور کرتا ہے ہاتھ میں چلنا اور اسی طرح یہ جس طرح کے جس طرح کے جسم کا کوئی حصہ خراب ہوئے علاج واسطے بندہ کوشش کرتا ہے زور ہے ٹھیک ہو جائے ٹھیک ورنہ کٹ کے دیتا دیا کیوں تاکہ دوسرا حصہ خراب نہ ہو جائے کہ نہیں ڈاکٹر لوگ کٹتے کہ نہیں کٹتے اسی طرح جدو کسی بھی کسی بھی دین من کوئی ایک حصہ یعنی اصا اسلام کی گل پہ کرنے اسلام نو منع والے کسی اختلاف کیا حق حق اختلاف کیا وہ مطلب یہ نکلیا کہ یہ ہوں تھوڑا بن گیا علاقے پاسا جسم کا خراب ہو گیا بیمار ہو گیا یہ علاج کرو علاج کرو دلیل دو حق سمجھاؤ آ جائے ٹھیک نہیں جینا تنگ کر دو نہیں ختم کر دو تاکہ شر فکر دوسرے خراب نہ کرے حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی ہو دو بزرگوں کا دور اسلام دا انتہائی کامل عروج دا دور سی ایک ابو بکر صدیق دا ایک فاروق آزم دو دوروں کے نال کا مسلمانوں کا دور عظمت کا نہیں ہو سکیا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک ان دونوں دوروں تے جا عروج پایا ہے کمال پایا ہے ایویں سمجھ جویں کوئی درخت لائی ہے تے ایک وقت تے جا کے وہ پورا ہوتا ہے محمد کریم نے بوٹا لایا اور پورا چھوٹا ہو جس جسل ہوا ہے اس اسلے فاروق آزم نہیں ساری گلا نہیں سنا سکتا اس گل سمجھنا حضرت فاروق اعظم کو پتا لگا ایک سبیر نام کا بندہ سبیر سواد یہ نام سبھی نام کا بندہ وچ ایسی کلام کر لگ پیا جس کلامنا پہلے فیتنا حضرت فاروق یاد حاکم سن اسلام کے حاکم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں جہے نبی ہوتے نا جیویں نبی ہوتے ہیں جیویں نبی ہوتے ہیں اس طرح ہی نبیا کے خلیفے اور نبیا کے وارث ہوتے ہیں ہوں نبی جہے نے وہ لوگوں کا دین دسن واسطے دین بچاؤ واسطے آتے ہیں وہ نبی آتے ہی دین دسن واسطے نے تے جڑا ہوتا ہے خلیفہ پہلا فرض دین دسنا ہوتا ہے ہاں جی یہ سڑک اور فطر کی بات کرنا یہ لانت اور نحوست یورپ کی طرف سے آئی ہے کہ سیاسی بندے کا یہ کام ہے کہ گٹر سڑک کی بات کرے دین کی بات نہ کرے یہ سیاست کا اس میدان کے اندر بس مولانا یا مدد کی بات مت چھیڑنا یہ بہت بڑی لانت ہے یورپ کی طرف سے آئی ہے اسلام کیا کہتا ہے اور دنیا کی گل یہ چھیڑنی بھی پہ جائے نا تو مجبوری نال چھوڑ لو دل خوش ہو کے جی گل کرنی ہے وہ ہمیشہ بھی کرو دنیا بغیر گزارا ہو سکتا ہے مگر بغیر گزارا کیا ایماندار سارے دادے پردادے بغیر سڑک نہیں رہے بابے آدم علیہ اسلام روڈا بنی ہسپتال ہر بلکہ میں حیران ہو گیا تاریخ میں کہ سب بغیر کھاد کے سپرے کو بنا دے کہ کھاد پائی تھوڑی دیسی کیڑی خدا کا نام جی کھاد گئی نئی گل سنی میں پریشان ہو گیا میرے باہر دسیا بچیا بھائی یہ کھادوں بغیر میں حیران ہو گیا کھادوں بغیر ہوئی وغیرہ میرے شاہ جی روٹی کھوائی وہ سارے علاقے کی بماری کھوائی میری شاہ میرے روٹی کھوائی نا میں معلوم ہوں یہاں یہ میرے سارے علاقے کی بماری کھوائی ان چما چپا کے اندازہ لا دیا ہاں، سر اس علاقے کے لیے میں دس جانا ڈالڈا کی فارمی مرغا یہ خوب کھاؤ پھر دیکھو پہلوانی پاؤ خیر یہ مسئلہ ہے تھوڑے کوئی ہو مشہور ہے پہلوان اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے میں اخیر کہہ دیتا میں کہ سنگی ہوئے میرے کو مسئلہ پوچھا ہے دس جانور کہڑے حرام نے جانور حرام کہڑے نے مسئلہ پوچھا جل سے او بھاون نگر دلے میں کہ یار جاؤ خلاصہ کٹ کے دس دینا لفظ میرے نے لیکن ہے حدیث کا خلاصہ ٹھیک ہے ساری کا خلاصہ اچھا کہڑے میں کہ ایک بے غیرت جانور حرام ہے دوسرا ظالم جانور حرام ہے ایک کیڑا حرام ہے بے غیرت سور ہے سور جان دو اسی گل علاقے ہے بارے خنزیر اوتے یہ سارے وہ نام ہے بغیرت ہے یہ مادی کی غیرت نہیں ہر جانور کو مادی کی غیرت ہوتی ہے مگر یہ مگر بھی دے دیا مشرق کھاتا چلا ہوا ہے یہ کوئی غیرت نہیں دے رکھا یہ جانور بغیرت نہیں نبی دی شریعت نے اینو انج حرام کیتا ہے قرآن آخر نچل ایسے وال بھی حرام چمڑے بھی حرام ہڈیاں بھی حرام یہ گوشت بھی حرام دوسرا ظالم نبی نے فرمایا کلو نکلے کھلو ہر وہ جانور جہاں دوسرے جانور کو پنجے نال چیر پھاڑ کر کے کھانا ہے چیر پھاڑ کر کے شکار کرتا ہے حضور نے فرمایا وہ حرام ہے تو بولو مسئلہ ایسا ہی ہے لیکن جڑا راز کٹا گا نا نکتا کٹا گا پھر سواد آنا وہ چشتی نکتا ہونا ہے ہمیشہ خراب لا سرو سکیا خراب نا ہے روح سے بھی ہوتا ہے جسم سے بھی ہوتا ہے نبی بھی شریعت نے سور حرام کیا بغیرت حرام کیا کیا ظالم حرام کیوں تاکہ نہ حرام کی رخ کا سرو ہے جسم دے اگر بغیرت کھان بغیر بغیرت بن جان گے اگر ظالم رالوں کھا کے جان گے حکم دستا پیا وہ جلا مظلوم بنی ظالم نہ بنی صحیح تھلا رکھو چکی بند بند پتا ہوئے بغیرت جانور حرام ظالم جانور بھی سچی دسیا جی بغیرت جانور حرام ظالم جانور حرام بغیر بندہ ظالم بندہ بے زبان سے حرام ہو جی دور جو نہیں بھر پائی دے پال آر جاری لالو ادب کی گل نہیں کر رہی بغیر کے ظلم کے خلاف گل آ رہی ضروری سی میں دسنا یہ چاہتا تھا کہ میاں جڑے اس نبیاں کے وارس ہون کا دعوی کرتے ہیں نا وہ یہ نہیں کہتے ہوتے کہ جی ہمارا کٹر اور سڑک سے تعلق ہے دین سے نہیں ہر کسی کا نجی مسئلہ ہے نا کبھی کسی نبی سچی دسیا جائے ایڈے بندے بیٹھے جی اگر میری گل کر لو میرے واپس موڑ دینا اگر سودا واپس ہو سکتا ہے گل واپس ہو ہے کوئی ایڈی وی گل نہیں میں سوا لگ مسلمان آ کر بیٹھے سوا لاکھ ایک کا حوالہ دے دو کسی نبی یہ فرمایا ہوئے لوگ مذہب دین تمہارا نجی مسئلہ ہے میرا اس سے ہاں۔ اسے نبی یا کیا ہو بولنے نہیں نبی عہدے ہی دین آستے نے پھر جہے نبیا کے وارس ہو گئے نا سدھی کے اکبر اور فاروق آزم ہوا شاہ علی مشکل خوشحال ہو وہ آدھے سارا پہلا فرق تھوڑا دین بچاؤ ہے انہیں پگ لائی ویخیا وال ہے سو دیا زلفا کہنے لگے بچ گیا اگر تیری ٹینڈ ہوتی ہے ہاں؟ آپ نے فرمایا جی تیری ٹینڈ ہوتی نا ایسے سٹ ستر ہزار کتاب سونے نبی نے دسیا نہیں آپ تباہ بن سکتے ایک روایت روایت نہیں نہیں جانیا نے فرمایا کچھ ایسے فرماس بن گئے جنہوں نے نشانی ہوئے گا مسلمانوں کا لڑ گے مسلمانوں مار گے عمر نبی نے فرمایا یاد آپ نے فرمایا کپڑا اتار سر جی آپ اور کچھ نہیں جوڑیا یہ جوڑیا میرے میری تقریر سن کے اگو تقریر کرنے والے انہیں گڑیا نہیں ہیں میں گڑی لے سکتا کسی پندرہ لاکھ رکھیے کسی کتنے بھی رکھیے تقریر سن کے اگے سنا سن کے سنا تو انہوں کو گڈیاں ہوں چلتی پناہ پناہ ہزار ہزار قسط قسط مہینہ دے ٹکڑ پانی چل جائے وہ خرچہ بھی سمجھ آئی کہ نہیں تو گلکتا ہوگی یہ میں گل اس واسطے پہ کرنا تاکہ گل میری کمزور نہ سمجھے ہر پایا ہوتی تو میں کرنا سی وہ بولنے نہیں یہ اس بندے کی بات کر رہا ہوں یورپ کے کافر کہتے ہیں اگر عمر کو جلسہ کر لاہور اپنے کار جلسہ ہونا ہے اٹھارہ اپریل دس دس بارا بابا ہوئے اتنے میرا موضوع ہے شان شیخ ہے بزبان فدر حسن ہے یعنی شیخین کہتے ہیں ابو بکر کے عمر بن ابو بکر عمر کی شان مولا علی مشکل خوشحالی زبان یہ موضوع ہے صرف شاہ علی ڈیڑھ گھنٹہ بولیا دو بولیا جنہ بھی قدرت کو منظور ہوا بولوں گا تو علاوہ کسی نہیں عمر کے سامنے نہیں ہونا کہ عمر کا گلا عمر کا گلا کسی کلبے پر نہیں کرنا بولے نہیں کسی کافر نہیں عمر کا سرمایا شکورے تکویرے کہ عربی جی زبان ہے نا الگ فرق ہونا اسی طرح والے کوئی کوئی میاں والے اسی طرح ارب والے لیکن علاقے بکھرے بکھرے ہونے کچھ نہ کچھ فرق پی گیا تو ہے سی نا اللہ کے محبوب نے آسانی پیدا کر لیا حضور نے فرمایا جی میں بھی کسی کی عربی ہے وہ قرآن پڑھ لے سات کلاس بن گئی سات کلاس بن گئی جی ہے قتل ہو گیا بندے کئی جس میں قتل ہو گیا حضرت سید عثمان غنی کا دورے حضرت مولا علی مشکل کشا صحابہ بہت ساری جماعت صحابہ کرام کی موجود سے جس پتہ لگا کہ بندے مارے گئے ہیں کراط کے اختلاف پیچھوں اللہ کی کیتا کئی صحابہ نے آن کی حضرت عثمان نو امت رسول بچا لو اس تو پہلا کہ لڑ کے برباد ہو جان بچایا صحابہ بیٹھے تھے اللہ تعالیٰ فرمایا امرهم شورا بینہم افسوس کوئی مفتیاں جماعتیں وہ بن کے ہیں اتنے میرے ہر کسی ڈھائی سی مسیح بنائی ہے وہی ہے وہی جا جاتا ہے انہوں فرمایا جی، مسئلہ ہے کہ آپ نے فرمایا میں بھی یہی کہنا بندہ اٹھا انہیں آخیا ہوا میں خلیفہ ہوا کرتا تھا مسئلہ پوچھے دوسرے کو آپ نے فرمایا سبحان آپ نال قرآن پڑھیا نال قرآن پڑھیا آپ نے فرمایا اللہ قرآن نہیں آخیا شکار کا مسئلہ ہے یہ دو منصف دو عادل بندے نیک بندے دیانتدار بندے رل کے گواہی دے گیا ہاں، فرمایا تو برا میں گواہ بن کے نبی شریعت کا مسئلہ اسی طرح اسی طرح کی گل نہیں ہے قرآن نبی کی زبان سے اتریا تو سڈا نبی قریشی لہذا حضور کی زبان والا قرآن رن باقی قرآن کٹھے سارا تو چکا لے قرآن پاک صاحب سارا فراقا نسخے دوسرے آ گئے صحابہ نے مسجد نبوی شریف حضور علی مسجد رکھ کے جلا شہید کر کے اس مسجد کے سہ ٹویا کھودیا ٹوئے دفن کر دیتی یہ وہی بات ہے جو بخاری مسلم میں آئی ہے تاریخ کا اس پر اتفاق ہے حدیث کا اس پر اتفاق ہے جسل انہیں کہ یہ کاراتا منس بنیاں لڑائی کا سبب پہ گیا انہیں آخیا قرآن شہید کر دو پر مت لڑے نا اللہ ظلم و ستم آپ آپ بھی بھی کر کر بیٹھے ہیں ہاں۔ دوسرے کرنا کرنا ہی چاہیے اسی ہے گراؤنڈا ہونے کی کوشش کریں اور مسلے کے فتر مطلب سکون بن گئے ایک تھم وہ ایک تھم ہے اے بندے اور بڑھی یہ چھت کھڑی ہے گھر کھڑا ہے لیکن اس سیاست وقت آئی نے اتحاد قائم کر دیتے ہیں سکون آپ نے یہ مطلب ہے خراب ہو گئے یہاں نے اس حد تک مسلمانوں بند چکا کہ بھوی بندے بڑا خراب تیسری گل ایمان لال سیاح کہ بکری ساری تو بازار سنگ مارنے شروع کر دیں سنگا ہی پا اینی محنت جو نتیجہ دینا سی نہیں دیتا کیوں نہیں دیتا ہر ایک وقت وہ بھی گل پار پار کے ہر ایک جو وہ چھڈو بابا جا لگا بندا جال گل تو دین بھی کی اصا ادب کی گل کی غیرت کی گل کی اتو اصا کہنے ہیں یا رسول اللہ لبیک وہی لبیک یا رسول اللہ گالی تے ہوندا یا رسول تیرے واسطے حاضر ہاں سر کدے بھی حاضر ہاں نام لالی سچی کھڑا حال حاضر افسوس حاضر ہاں سر نام نہیں جس نام کے پیچھے غازی رمدین جیسے قربان جس نام کے پیچھے ممتاز قادری جیسے قربان جو ان کو جانا مارنیاں پھل میں کیا اس نام دی غیرت کھانی اس نام دے واسطے اس نام دی عزت دی سوچنی کیا یہ دشمنی نہیں غلط ہے ہوں کی ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہوں ہر کسی کو یار اچھا یہ ہوں سانو سمجھا آ گیا اصل اشتہار کے لانے فلانے نہیںانا بندوڑا گوارا نہیں کرتا گندی کا نام لگا ہوگا مطلب اور میں اس علاقے زیادہ میں آیا نہیں پنجاب زیادہ میں چھوڑ رہا میرے مجمع سے تی تی ہزار چالی چالی ہزار بلکہ جن بندے تھی بیٹھے تھے اس علاقے میں تقریر نہیں کرتا جن بندے بیٹھے ہو میں تو پہلو آخیا صرف سیٹا نے میرے گاٹے دسا پایا ڈاڈے لوگ نے نا سجن بڑا دین گئی اور حیران ہے میں اتنے بولیا گڑا نہیں چلیا اتنا بادشاہ سکیو دعا کرو اللہ تعالی سڈو عقیدے دے انتشار فساد بھی ختم کرے سیاسی بھی ختم کرے اور سانو اللہ تعالی مسلمان مسلمان اور سنی اگر صحت ٹھیک ہوتی اللہ کے شاہ سنائی ماشاء اللہ یہ مطلب تسا دیکھا بھی سید نے ٹا لیے لوگوں نے دل نہیں کرتا اٹھنے میں میں ایک دو شیر لکھے سن وہ سنا لال شریف بول لکھے پرسوں شمار باساں جلدی بول بول کو جو ایک ایک کچھ کرنا تو کر بیٹھا مصطفیٰ رحمت